سوال یہ تھا کہ السلام علیکم سوری کہ وہ سب تو ابھی میرے پاس ہے اور میرا ایک دو سال کے بعد پاکستان جانے کا پروگرام ہے تو میں اس کو اپنے ساتھ ہی وہ سارے پیسے خود سے ہی دے سکتی ہوں یا کسی کے ساتھ اگر بھیج دوں کیونکہ جانے والوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ میں ٹرسٹ کروں تو اگر میں خود دو سال کے بعد وہ ساری چیزیں اپنے ساتھ لے جاؤں اور اس کا زکات دے دوں تو یہ قبول ہے یا مجھے کسی کے ساتھ بھیج دینا چاہیے جی شوقی بہن زندگی موت کا کچھ پتا نہیں ہوتا تو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ دو تین سال کے بعد کیا ہونا ہے ویسے آپ کو اللہ عمر عزیز عطا فرمائے لیکن باہر حال زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے نیکی میں کبھی بھی جو ہیں وہ یعنی اتنی ڈیلے نہیں کرنی چاہیے اور پھر اللہ حفاظت فرمائے پتہ نہیں اس وقت تک زیور کا کیا بنتا ہے یا اللہ نہ کرے حالات کیسے ہوتے ہیں یہ تو آگے مسئلہ ہوتا ہے نا تو اس وقت یہ جتنی بھی جلدی ہو سکے ادا کرنا زین العابدین کوئی بھائی میرے کوئی گستاخی نہیں ہوئی ویسے میں نے کہا تھا کہ آپ